مطلب اگر ہم مدینہ شریف ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا جہان کے غموں سے نجات مل جائیں ساری پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں تو دل سے غلام مدینہ بن جائیں سنت کے مطابق ہر کام کریں پانی پینا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں سنت ہے پانی پیتے ہیں تو جب پیاس لگتی ہے بسم اللہ یاد نہیں رہتی اور جب پی لیتے الحمد للہ بسم اللہ بھول جاتے سنت ہے بسم اللہ پڑھے تین سانس میں پانی پینا بسم اللہ پڑھا تین سانس سانس ایک سانس دو سانس تین سانس الحمد یہ سنت ہے اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے کوئی مشکل ہے اس میں پانی تو پینا ہی ہے سنت کے مطابق پانی پی لیجیے تو یہی مطلب ہے اس کا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ یعنی مدینہ شریف کا مزہ جب آئے گا جب یہاں نظامانی گاؤں میں رہ کے ہم سنت پر عمل کریں <clears throat> میرے شیخ یہاں تشریف لائے تھے حضرت مولانا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر گاتم خاتم عالیہ ان کا بیان ہوا ماشاءاللہ مغرب میں بھی عشاء میں مگر جب وہ فجر میں آئے نا فجر میں تو خیر آپ دور سے بھی آئے ہوں گے تو بہت دکھ ہوا کہ محلے کے لوگ فجر کی نماز میں نہیں تھے کیا وجہ ہے ہم لوگ فجر میں کیا ہو سکتا ہے اس وقت دوسری مسجدوں سے بھی لوگ آئے ہوئے دو حضرات کیا فجر کی نماز ہم لوگوں کو معاف ہے مجھے فجر کی نماز معاف ہے کہ آپ سب کو معاف ہے نہیں معاف تو نہیں ہے نا الارن آ کے سونا ہے فجر کی نماز میں بیوی بچوں سے کہہ کے سونا ہے کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھائیے اور فکر سے سوئیں گے انشاءاللہ فجر کی نماز میں اٹھ جائے گا جو فجر کی نماز میں سو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا سیل بدل دیجیے گا سیل صحیح نہیں ہے کھڑکڑ ہو رہی ہے جو فجر کی نماز میں سو جائے گا ویسے ہی آواز آ رہی ہے تو بتائیے جس نے شروع دن کا شروع ہی خراب کر دیا اس کے سارے کام کیسے بنیں گے پھر ہم عاملوں کے پاس بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے فجر کی نماز پورے مہینے اپنی ایک رپورٹ بنائیں دنیا جہان کی رپورٹیں بناتے ہیں اپنے گھر میں ایک وہ بنا لیں فجر کی آج پہلی تاریخ کو میں فجر کی نماز پڑھی ظہر جماعت سے پڑھی اثر جماعت سے پڑھی مغرب جماعت سے پڑھی تاکہ ہمیں عادت بن جائے تو ایک دفعہ عادت بن جائے گی فجر کی نماز چھوٹے گی نہیں ہماری نماز فرض ہے نا بھائی پچاس نمازیں تھیں پانچ نمازیں کر دی گئیں اب جو نماز ہی نہیں پڑھے گا اس کو کیسے سکون ملے گا تو یہی ہے سکون جہاں ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں سکون جہاں ہے نظام مدینہ ہمت کر لیں نماز پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں دو سنت دو فرض پڑھنے فجر میں تو مشکل ہے کیا اس کے بعد سارے کام دنیا کے کر لے سکتے دو سنت دو فرض پڑھنا ہے صبح اٹھے آنکھوں کو ملنا سننا تھے جب بھی اٹھیں گے آنکھوں کو اس طرح مل لیں سننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اور چہرے پہ پھیر لیا الحمد للہ بعدما اماتنا ویل النشور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد یعنی حیات عطا فرمائی یعنی جو ہماری نیند ہے گویا ہم مر گئے نیند موت کا بھائی ہے نا اب اٹھ گئے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جیسی الارم بجے الارم کو موبائل کو دور رکھے تھوڑا اور موبائل کی ٹیون میوزک والی نہیں ہو سادی کڑو کڑو کڑو کڑو کڑو مرغے والی <laughs> لگا لیجئے ٹرین ٹرین لگا لیجئے مگر میوزک نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ورنہ فجر کی نماز میں اٹھا بھی نہیں جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی والی ٹیون لگائی ہوئی ہم نے کچھ لوگوں نے گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں الارم میں گانے لگائے ہوئے گانے لگائے ہوئے تو کیسے سکون ملے گا تو تگڑا الارم خریدیں اور اس کو دور رکھیں اور جب وہ بجے تو سو کچھ لوگ سو کے اٹھتے اٹھے اللہ ہم پہ گئے بند کر دیا دوبارہ سو گئے ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے <laughs> اس کے بعد ابھی تو بیس منٹ باقی ہے اور اس کے بعد جب اٹھے تو نو بج رہے تھے او ہو نماز قضا ہو گئی نماز قضا ہو گئی آپ نے نماز قضا کی پہلے الارم پہ اٹھے کیوں نہیں جب الارم بند کرنے کے لیے اٹھے تھے بند کرنے کے لیے الارم بند کیا اس کے بعد فوراً بیت الخلا جانا چاہیے خالہ سے ملنے جانا چاہیے بیت الخلا خالہ کا گھر <laughs> خالہ سے ملنے جائیں بیت الخلا جائیں گے پھر چپاکا مارا پانی ٹھنڈا پانی آ رہا ہے تو کیا ہوا ٹھنڈے پانی کرنے پہ ڈبل اجر ملتا ہے جس کے گھر گیزر نہیں ہے کیا وہ وضو نہیں کرے گا کیا وہ ضروری ہے گرم پانی سے وضو کرنا <laughs> پہلے زمانے میں گیزر ہوتے تھے کیا بہت کم لوگوں کے گیزر ہوتے تھے جزاک اللہ تو ٹھنڈے پانی سے بھی مجاہدہ کر سکتے ہیں مگر جو نزلہ زکام کے مریض ہوں وہ پانی گرم کر لیں گرم پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا جلدی اٹھنا پڑے گا مگر مجھے بھی اور ہم سب کو سن رہے ہیں آپ جو ساتھ آئے میرے بھی کتنی تھکن ہو سستی کو گولی مارنے سستی کو ڈشون ڈشون کر دیں <laughs> سستی کا علاج جستی ہے بچے بھی جو ابھی آئے ہوئے ہیں دس سال کا بچہ ہو جائے چلو سات سال کا ہو جائے چلو بچے نماز کے لیے دس سال کا بچہ ہو جائے اب پٹائی کریں گے کیوں نہیں گئے نماز کے لیے اب تو بارہ سال کے ہو گئے ماشاء اللہ پندرہ سال کے ہو گئے چودہ سال کے تیرہ سال کے ہو گئے اب بچوں کو چاہیے بچے بھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں جو بچے بڑے ہو گئے دس سال کے جماعت سے مسجد کی میں نماز ادا کرنی چاہیے ورک واقعی رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کا حکم ہے اس میں جماعت کی نماز مردوں کو پڑھنا فرض ہے واجب ہے یہ واجب ہے کہ یہاں پہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرے اس کی سب فکر کریں گے نا انشاءاللہ شاء مسجدیں ہماری اس کی محنت بھی کرنی چاہیے تبلیغی جماعت والے جیسے دیر کی جماعت آئی ہے یہاں بھی جماعتیں آتی ہیں ماشاء اللہ یہاں جماعتوں کو لانا چاہیے وہ خوب محنتیں کریں کہ گھروں سے لوگوں کو نکالیں کہ بھائی فجر کی نماز میں غائب ہے ہم لوگ سکون کیسے ملے گا پھر زمینوں کے لیے نکل جاتے ہیں سب کے لیے نکل جاتے ہیں فجر کی نماز میں کیوں نہیں اٹھے تو گاؤں میں تو سب فجر میں اٹھے ہی ہوتے ہیں چھ بجے ساڑھے چھ بجے فجر ہو رہی ہے تو مسجد میں کیوں نہیں نماز ادا کرتے ہیں سستی کیسی آئی گی ہم لوگوں کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اپنے حضور جماعت کی نماز چھوڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم ہے دل چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں تو بتائیے گھر میں آگ لگ گئی ہمارے جہاں ہم سو رہے ہیں وہیں پہ اگر آگ لگ جائے کوئی رہے گا وہاں پہ فوراً اٹھ جائے گا کہ نہیں اٹھ جائے گا تو کالی کملی والے فرما رہے ہیں گویا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی جس نے جماعت کی نماز چھوڑی ہے اس کی میں بھی اور ہم سب لوگ فکر کریں صرف پانچ نمازیں تو ہیں پانچ نمازیں جماعت سے مسجد میں آ کے پڑھیں نماز تو نماز میں تو بہت ہی سکون ملتا ہے مومن کی معراج ہے کم از کم نماز کے وقت میں انسان برائی سے بچا رہتا ہے نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی جس میں نماز پڑھنے آ رہا ہے پندرہ بیس منٹ برائی سے رکا ہوا ہے مسجد کے ماحول میں فرشتوں کے ماحول میں تو سب کو جتنے حضرات ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی سفر پہ آئے کل بھی فجر کی نماز ہوگی فجر کی نماز کا اہتمام الار لگا کے سونا ہے سستی وستی نہیں کر دکھانی سستی کا علاج ہے چستی بس سستی جتنی لگائیں گے نا سستی بھی بڑا ہی رہے گا انسان فجر کی نماز قضا ہو گئی اب نو بجے تک سو رہے سوئے جا رہے سو جاتے قضا نماز پڑھ لی نہیں ہمت کر کے مسجد میں آ کے جماعت سے نماز ادا کرنی ہے اس کی سب کوشش کریں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے انسان فکر کرے نا رات کو الالن آ کے سوئے اللہ سے مانگے اے اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ مسجد میں حاضر ہوں آپ مجھے فجر کی نماز میں توفیق دے دیجئے کہ فجر کی نماز میں مسجد میں جماعت سے آ کے پڑھوں الحمد للہ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جو جو تقوی اختیار کرے گا ہر جگہ اس کو بتا رہا ہوں مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے تقوی کس چیز کا نام ہے پوری رات کھڑے ہو کے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قلو اللہ شریف قبر میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تقوا نام ہے گناہ چھوڑنے کو یعنی آنکھوں پہ تقوا نافذ کرے آنکھوں کو بچائے کانوں کو گانوں سے بچائے زبان کو غیبت سے بچائے ہاتھوں کو گناہ سے بچائے دل میں زنا کے خیالات نہ پکائے حدیث شریف میں آتا ہے دل بھی زنا کرتا ہے یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں آئینیان آئینان یہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور یہ زبان بھی زنا کرتی ہے اور آخر میں شرمگاہ زنا کرتی ہے پھر یہ زنا ہوتا کیوں ہے اس لیے کہ ہم نے ایسی چیزوں کو دیکھا جس سے زنا پیدا ہوتا ہے گانے سنے یا انٹرنیٹ کے اوپر تصویریں دیکھی یا بھابھی کو دیکھا یا سالی کو دیکھا یا خالہ زاد تایازاد چچ کو دیکھا قرآن و حدیث میں صاف بتا دیا کہ بیوی بیوی کی جو بہن ہے سالی جسے کہتے ہیں بولتے ہیں آدھی گھر والی بیوی کی بہن نامحرم ہے اس سے پردہ رکھا ہے شریعت میں جو بیوی کی بہن سے پردہ نہیں کرتا یہ تقوا والا شخص نہیں ہے چاہے کتنے نفلیں پڑھ لے کتنے بیان کر لے کتنے عمرے کر لے کتنے حج کر لے شریعت نے پردہ رکھا ہے بیوی کی بہن سے کتنے لوگ ہیں بیوی کو میکے لے کے جاتے ہیں بیوی تو اپنی اما سے ملنے چلی گئی اور یہ سالیاں آتی ہیں بھیا آیا بھیا آیا اور سالی سے گپے لگا رہے ہیں <laughs> ہوتا ہے نا سالی سے باتیں کر رہے ہیں بولتے سالی تو ہماری بہن ہے نہیں بیوی کی بہن بیوی کی بہن ہے ہماری بہن نہیں اس سے شریعت نے پردہ رکھا ہے تو یہ تقوا اور یہ گناہ سے بچنا تقوا سے رہنا یہ فرض ہے فرض یہ مولوی کی بات نہیں ہے گناہ سے بچنا شرعی پردہ کرنا فرض ہے گھر کے اندر بھی اس کو ہمیں نافذ کرنا ہے کوئی کرے نہیں کرے شریعت کی باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے یہ عمل آتا ہے محبت سے محبت کس کی محبت قرآن شریف کے اندر آتا ہے وہ لدین آن اشد اللہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں شدید بھی نہیں اشد محبت جیسے پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو اس سے بڑھ کر اے اللہ مجھ کو پیاس تیری ہو اے اللہ مجھے اتنی پیاس ہو تیری جیسے پیاسے کو پانی کی پیاس ہوتی ہے اس سے بڑھ کر مجھے تیری پیاس ہو کہ آپ چاہتے کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سالی سے پردہ کریں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھابھی سے پردہ کریں خالہ زاد تایا زاد چچا زاد خالہ کی بیٹیاں تایا کی بیٹیاں چچا کی بیٹیاں ماموں کی بیٹیاں یہ ہم سب مردوں کے لیے نامحرم ہیں ان سے پردہ کرنا ہے چاہے دل میں برا خیال آئے یا نہ آئے اس میں کوئی خیال کی بات نہیں ہے نامحرم اللہ اور رسول نے بنا دیے مولوی نے نہیں بنائے یہ حدود اللہ نے کھینچ دی یہ حدود ہے یہ نامحرم عورتیں ہیں اس سے نکاح ہو سکتا ہے بیوی سے جب علیحدگی ہو جائے تو ان سب عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے چچی بھی نامحرم ہے ممانی بھی نامحرم ہے ہمیں معلوم ہی نہیں معلوم نہیں تو عمل اگر معلوم ہے تو عمل نہیں ہے عمل کی ہمت سچوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے ورنہ انسان صرف اپنی نماز کو سمجھتے ہیں میں نماز نماز بھی ہماری کیسے ہوتی ہے دھیان کہاں جا رہا ہوتا ہے اس کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے ایک شیطان ہوتا ہے وہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے کیسی بھی نماز و نماز چھوڑنی نہیں ہے ہم لوگوں کو تو آپ حضرات سمجھ رہے ہیں قرآن شریف میں پردے کا حکم باقاعدہ پردے کی آیات نازل ہوئی ہے قرآن شریف کے اندر کہ ان ان سے ان محرم ہے یا نامحرم ہے اس سے ہمت کر کے ہمیں پردہ کرنا پڑے گا لوگ مذاق اڑائیں گے ارے تمہیں سالی سے بھی کچھ ہونے لگا ہے تمہیں بھابھی سے بھی برے خیال آنے لگے کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہم لوگوں کے غلام نہیں ہیں ہم اللہ جی غلام آئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے صحابہ کرام کے غلام ہیں ہم لوگ یہ وہ پردہ کرتے تھے شرعی پردہ کرتے تھے ایک عورت آئی یا رسول اللہ شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے موت جیسے تم موت سے ڈرتی ہو موت کتنی خطرناک ہے عام انسان بھی موت سے ڈرتا ہے ویسے تم شوہر کے بھائی سے ڈرو یعنی بھابھی ہمارے لیے بھابھی نامحرم ہو گئی عورت کے لیے دیور نامحرم ہو گیا یہ ہمت سچوں کی صحبتوں سے ملتی ہے فضائل تبلیغ میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ والوں کو تلاش کر تلاش کرنے میں کوشش کر اور اللہ والا کون ہوتا ہے جو سننا تو شریعت پہ چلتا ہے صرف باہر واہ واہ نہیں یہ لمبی لمبی داڑیاں ہیں اماما باندھا ہوا <coughs> لمبے لمبے کرتے ہیں نورانی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور جیسے ہی بھابھی آ گئی آئیے آئیے بھابھی صاحبہ صاحب <laughs> آئیے آئیے خیالہ ماسی سے بھی پردہ نہیں ہو رہا اب کیا وہ داڑیاں ہمیں یاد نہیں رہتی اپنی بھی بات کر رہا ہوں لمبے لمبے کرتے لمبے لمبے بیانات یاد نہیں کیا گھر کے اندر ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں کیا گھر کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہیں کیا بھابھی آ جائے اٹھ کے چلے جائیں اگر جیسے اب چار بھابھی ہیں چھوٹا گھر ہے چار بھابھی ہیں چار بھائی ہیں کیسے پردہ کریں گے بھابھی اپنا کچن میں بیت الخلاء میں کھانا بیت الخلا گئی کچن میں کھانا بنا رہی ہے <clears throat> ویسے ہی صحیح ہے آواز بہت گونج رہی ہے <clears throat> بھابھی جو ہے کچن میں کھانا بنا رہی ہے آپ کو جانا ہے تو آپ نظر جھکا کے اپنے کمرے میں چلے آئیں بھابھی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں یا علم خائنت العینی آنکھوں کی خیانت کو یا علم خائنت العینی وما تو صدور دل کے رازوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کیا ہے نظر جھکاتے ہوئے جا رہے ہیں یوں کر کے بھابھی کو دیکھ لیا <laughs> یہ آنکھوں کی خیانت ہو گئی خیانت کہتے ہیں چوری کرنے کو حضرت میرے شیخ کا شعر ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز وہ اللہ جانتا ہے کہ آنکھوں کی جو چوری کی نا جو قرآن شریف کے اندر آیا تھا میرے شیخ نے اس کی تشریف فرمائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یسنعون اے ایمان والے مردوں یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا تاکہ مجھے بھی اور ہم سب کو شرم آئے کہ ہم کالی کمنی والے کے فرمان کے ذریعے کہلوا رہے ہیں کہ لائق بچہ ہوتا ہے تو ابا اپنے دوست کے ذریعے کہلوایا ہے یار اس کو ذرا میرے بیٹے کو سمجھا دینا بڑی گندی حرکتیں کرتا ہے بیٹا ابا ڈائریکٹ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیں تو میں نے ابھی مسجد میں عرض کیا نورانی مسجد میں ہم مرد ہیں کہ نہیں <laughs> مرد ہیں نا پھر ایمان والے کل منی ایمان والے مردوں سے فرما دیں یغزو من ابصارہم قرآن شریف کی آیت ہے مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے بتا دیتا ہے صرف مولوی مولا والا علماء کی ہمیں اکرام اور عزت کرنی چاہیے جو جن جو مشائق اور علماء ہوتے ہیں مجھے اپنی عزت نہیں چاہیے میں اپنے بڑے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں مفتیان کرام علماء کرام اور انہیں ہمیں ان کا ادب پڑھنا چاہیے اس طرح سفید داڑھی والے ہیں بڑی عمر والے ہیں کمر جھکی ہوئی ہے ان کی وجہ سے عذاب نہیں آتا ایسے پیارے لوگ ہوتے ہیں جن کے کمر جھکے ہوئے لوگ اگر ہماری امت کے اندر کمر جھکے ہوئے لوگ نہیں ہوں بے زبان جانور نہ ہو چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے نہ ہو تو ہمارے اوپر عذاب زبردست طریقے سے برسے گا ان کی وجہ سے عذاب ٹلا رہتا ہے تو ہمیں ان علماء کرام کا بڑے بوڑھوں کا ادب کرنا چاہیے ہم لوگوں کو بڑی عمر والوں کا ادب کرنا چاہیے تو قرآن شریف کے اندر کیا آ رہے ہیں مومین مردوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں جھکا لیں بس بعض نظریں اس وقت کوئی عورت ہے یہاں پہ کوئی عورت تو نہیں ہے تو کھمبے کو دیکھ سکتے ہیں مسجد کو دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے <laughs> آسمان دیکھیں زمین دیکھیں اللہ پودا ہم اگاتے ہیں یہاں پہ کتنے کھیتی باڑی ہوتی ہے بیج نکلتا ہے گندم کا کیسے اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں اس میں سے کیسے کیسے کوپلے نکلتی ہیں کیسے اس میں کھاد ڈلتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے کریم اللہ تعالیٰ اللہ کی معرفت حاصل کریں مگر وہاں جو عورتیں گھوم رہی ہیں <laughs> وہاں پہ کھیت کے اندر ان عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہے کالی ہو چاہے ناک چپٹی ہو <laughs> چاہے کالی صورت والی ہے اس کا کوئی حسن بھی نہیں ہے مگر اللہ کا حکم ہے نام احرام کو نہیں دیکھنا تو ہم کالی عورت کو بھی نہیں دیکھیں گے جیسے ہم جو حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ سودان کی عورتیں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی عورتیں ایک انڈونیشیا کی عورتیں بڑی گوری ہوتی ہیں <laughs> وہاں پہ آئی ہوئی تھی انڈونیشیا کی عورتیں ہنسنا برا نہیں ہے دین کے اندر ہنسنے والی بات پہ ہنس سکتے ہیں انڈونیشیا کی عورتیں آئی ہوئی تھیں تو میرے شیخ بھی وہاں موجود تھے اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف بلّہ ولیوں کے سردار وہاں موجود تھے ایک شخص نے کہا حضرت یہ جو انڈونیشیا کی عورتیں آئی ہیں نا ان کا سفید موزہ سفید پاجامہ سفید کرتا اور چہرے پہ اور سفید جلد ان کی گوری گوری یہ تو بالکل کبوتری معلوم ہو رہی ہے سفید کبوتری فرمایا ظالم تمہیں اور تمہیں انڈونیشین عورتوں کا نور نظر آ رہا ہے کعبے کا نور نظر نہیں آ رہا یعنی کعبے کا نور کو چھوڑ کے عورتوں انڈونیشیا کی عورتوں کو دیکھ رہے شیطان نے کیسا مہکایا اور ایک ایک شخص نے میرے شیخ کو لکھا کہ حضرت میں تو ان عورتوں میں اللہ کے جمال کو تلاش کرتا ہوں اللہ نے کتنی پیاری عورتیں بنائی ہیں <laughs> ناوزم نفس دیکھیں کیسے کیسے بہکاتا ہے اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ نفس کا بہکاوا ہے بھائی آنکھوں کا ذنا کر رہے ہو تم یہ اہل اللہ اللہ والے سلامت رکھے اللہ ان لوگوں کو ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا زاہد ہیں ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے آپ یہ کہ کھلے عام بیان کر رہے ہیں تو قرآن شریف کے اندر ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی میرے ہی کی بات ہے قرآن شریف کے اندر یہ بات نہیں آیا ولا تقرب الزنا اللہ تعالیٰ شرماتے ہیں اس بات کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زنا کا لفظ استعمال فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو اور لواتت کا استعمال کہہ رہا ہے کہ لڑکوں سے بدفیلی مت کرو قرآن شریف کے اندر آ رہا ہے تو کیا ہم اس کو نکال دیں گے اس لفظ کو قرآن شریف میں آ رہا ہے چھ لاکھ کی بستی تھی لڑکوں سے بدفیلی کرتی تھی تو کیا اب ہم شرم کے مارے اس کو بیان ہی نہ کریں جب یہ بدفیلی عام ہو جائے گی قرآن شریف میں قرآن شریف میں آ رہا ہے حدیث شریف میں آ رہا ہے مجھے اپنی قوم میں سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ میری قوم لڑکوں سے ساتھ منہ کالا کرنے میں ملوث ہو جائے گی آخری آخری قرب قیامت میں آپ دیکھ لیجئے ایسے ہی ہو رہا ہے چھپکے چھپکے بدفیلیاں ہو رہی ہیں لڑکوں سے گناہ ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی تو اللہ تعالیٰ تو ہم لوگ شرماتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو گویا اعتراض اللہ تعالیٰ پہ جا رہا ہے ناؤز باللہ قرآن شریف کے اندر اعتراض کر رہے ہیں تو ہم لوگ قرآن شریف کے اندر آ رہے ہیں نا نظر بچائیں گے ویا ویا واؤ کا لگا دیا فضو فروج جو نظر بچائے گا اس کی شرم کا حفاظت میں رہے گی اس کی بیویاں اس سے خوش رہے گی اس کی بیوی <laughs> جو نظر بچا لے گا اس کی شرمگاہ حفاظت میں رہے گی اور جو نظر نہیں بچائے گا شرم کا حفاظت میں نہیں رہے گی پھر آمینوں کے پاس بھاگے گا کہ ہائے میں پریشان ہوں ہائے میں پریشان کیوں ہوئے آنکھ خراب ہوئی آنکھ کا ڈائریکٹ کنیکشن دل سے ہے ڈائریکٹ رابطہ دل سے جا رہے اس لیے قرآن شریف میں دونوں ایک جگہ بیان کری عالم خائنت العینی وما تو فصدور آنکھوں کی خیانت دل کے رازوں کو اللہ خوب جانتا ہے آنکھ کا تعلق براہ راست دل سے ہے آنکھ خراب ہوئی دل خراب ہوا جیسی بچوں نے چھوٹے بچے کارٹون دیکھتے ہیں چھوٹے بچے یا ہم لوگ بھی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی نورانی مسجد نے بیان کیا یہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی کرکٹ میچ میں ایک ایک دوست نے بتایا اس نے اب توبہ کر لی کہ اوور کے اندر جہاں جہاں بھی میچ ہوتا ہے کرکٹ میچ میں یا ہاکی میچ یا جو بھی میچ اس میں اسٹیڈیم میں عورتیں نہیں بیٹھی ہوتی وہ بہت پاک باز عورتیں ہوتی ہیں کیا گندے گندے لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں ہم لمبی لمبی داڑھیوں والے بیان کرنے والے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اور جیسی عورت آئی تو نظر چکا لی عورت چلی گئی نظر یہ کیا یہ تو کھیل تماشا ہو گیا وہاں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں گندی عورتوں کو دکھایا جا رہا ہے ہم ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں کرکٹ میچ دیکھ کر کرکٹ میچ دیکھنا ضروری ہے اللہ کا دوست بننا ضروری ہے پورے قرآن شریف میں چار سو زیادہ تقوا کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے تقوا سے رہنا فرض ہے اس کا مطلب ہے نظر کی حفاظت فرض ہے تو فرض کی ہم لوگوں کو فکر ہے کیا فکر ہونی چاہیے اب یہ فرض نظر بچانا مشکل ہے نا ان سب باتوں پہ عمل کرنا مشکل ہے اس لیے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے پتا تھا میرے بندے مشکل میں پڑ جائیں گے تو حکم دے دیا سچوں کے ساتھ رہو کونو ما صادقین یہ نہیں فرمایا متقین کے ساتھ رہو کیونکہ داڑھی والا ہر داڑھی والا متقی نظر آتا ہے سچوں کے ساتھ دیکھ لو ان کے ساتھ رہ کے دیکھو یہ سچا ہے کہ نہیں یہ بڑے بڑے علماء بتائیں گے کہ اس پاکستان میں کون کون سچے بزرگ موجود ہیں سچے جو عورتوں سے پردہ کرنے والے ہیں جو سنت و شریعت پہ چلنے والے ہیں ان کی صحبت میں رہیں گے تو ہمیں بھی توفیق ہو جائے گی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا <laughs> ہے اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت میں جو نظر بچانے والے ان کی صحبت میں بیٹھیں گے ہمیں بھی نظر بچانے کی توفیق ہو جائے گی جو غصے کو پینے والے ہیں اس کے غصے کی پینے والے کی صحبت میں بیٹھیں گے ہمیں بھی غصہ پینے کی توفیق ہو جائے گی ہنسنا برا نہیں ہے دین کے اندر ہنسنا بولنا برا نہیں ہے دین کے اندر نہیں ہے بالکل ابھی ایک جگہ ہمارا نورانی مسجد میں بیان ہوا سب لوگ ہنس رہے تھے ماشاء اللہ ہنسائے بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ ہنساتے بھی ہیں کبھی رلاتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے تو قرآن شریف میں کیا آ رہا ہے جو نظر بچا لے گا اس کی شرمگاہ کی فات ہوگی سبحان اللہ آگے فرمایا ذالک کا ازکا لہوں اس سے دل پاک ہوگا ہمارا جو نظر بچائے گا ہم چاہتے ہیں ہمارا دل پاک ہو جائے بھئی ہم لوگ چاہتے ہیں نا دنیا میں آئے سے نہیں ہے اللہ ان پھر جسد مضغطن تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے اذا صلحت صلاح الجسد کلو اگر یہ صحیح ہوگا اس سے نکلنے والے سارے امان صحیح ہوں گے اذا فسدت فسد الجسد کلو اگر یہ خراب ہوگا اس سے نکلنے والے سارے امان خراب ہوں گے اللہ وہی القلب اللہ خبردار کا لفظ ہے کان کھول کر سن لو وہ دل ہے دل جتنے گانے ہندوؤں نے بنائے ہوئے کافروں نے سب دل پہ نہیں بنائے ہوئے دل دے دیا تجھے دلدار سمجھ کر اور کیا ہے نسوار سمجھ کر پھینک دیا تم نے نسوار سمجھ کر دیکھ لیے آپ جتنے فلمی گانے دل پہ نہیں ہوتے انگلش جتنے گانے سب ہارٹ ہارٹ میں دل پر ہوتے ہیں رکشے کے پیچھے بھی لکھا ہوا دل بنا ہوا ہے اس میں سے خون نکل رہا ہے سارا دل کی باتیں خامہ خائیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ واقعی میں دل اگر دل خراب ہو گیا تو ہر چیز ہی خراب نظر آئے گی دل اچھا ہے تو ہر چیز اچھی نظر آئے گی جو ہمارے شیخ بھی شیخ پڑھتے تھے دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار یعنی دل جب اچھا ہوتا ہے تو ہر چیز اچھی لگتی ہے سارے لوگ اچھے لگتے ہیں مسلمان بھائی ہیں ہمارے ماشاء اللہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں داڑھی نہیں ہے تو کیا ہو گیا تخنا چھپا ہوا ہے تو بھائی تو ہے داڑھی رکھ لے گا کیا ہو گیا اس میں کوئی مشکل تھوڑی ہے کسی کو حقیر تھوڑی سمجھنا چاہیے کوئی بے نمازی اس کو حقیر تھوڑی سمجھیں گے اللہ والے ان کے غلام جو سچے ہوتے ہیں کسی کو حقیقی نہیں سمجھتے ہاں بیان کر دیتے داڑھی کے اوپر داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے ہٹے ہٹے ہٹے پاسے پاسے پاسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جی، شکل بنانے میں شرمانا کیا بھائی مرد بنایا ہے داڑھی رکھ کے مرد بن کے دکھاؤ عورت کیوں بنتے ہو عورتوں کی داڑھی نکلتی ہے نہیں نکلتی نا مردوں کی نکلتی ہے داڑھی سے اللہ کی محبت گاڑی ہو جاتی ہے <laughs> اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اگر ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہوا اللہ نے پوچھا سائیں کیا لے کر آئے ہو اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل لے کر آ گئی ہوں <laughs> چہرے پہ داڑھی تھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چہرے پہ یا اللہ میں تو بہت گنہ گار ہوں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل لے کر آیا ہوں داڑھی لے کر آ گیا ہوں تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں یا اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شکل لے کر آ گیا ہوں اس مجھے بخش دیجئے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب جب ہم نے شکل بنا لی ہے تو پھر اس کی بھی فکر کریں کہ میچنگ ہونی چاہیے <laughs> شکل بنا لی عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے سنیما ہاؤس جا رہے ہیں اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے بس کوئی مسئلہ ہی نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے غفور الرحیم ہے تو خوب گناہ بھی کرتے رہو وہاں بھائی بہت مزے آ رہے ہیں <laughs> اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے کیا قرآن و حدیث ایسی بھیج دی اللہ رسول نہیں بھیجے اتنے سارے انبیاء بھیجے پھر دائبین انبیاء اور علماء بھیجے یہ علماء کرام محنتیں کر رہے ہیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں اب کوئی نبی تھوڑی آئے گا یہی علماء یا ان کے غلام آ کے بتاتے رہیں گے بھائی ان گناہوں سے بچنا ہے ہم لوگوں کو ہمارے پیچھے بھی کوئی نہیں پڑے گا تبلیغی جماعت والے تو پیچھے پڑتے ہیں علماء کرام پیچھے نہیں پڑھتے وہ بتا کے چلے آتے ہیں جس کو سو دفعہ غرض ہو عمل کر کے دکھائے وہ علماء کرام ساحل علماء علما سے سوالات کرو اور جالس القبرا بڑے بوڑھوں میں بیٹھا کرو تجربے بتائیں گے اور خالد الحکما اللہ والوں میں گھل مل جاؤ <laughs> کیونکہ اللہ والوں کے اندر دل کے اندر دینداری ہوتی ہے تو دینداری آپ کے اندر بھی آ جائے گی وہ ہر کام سنت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں ابھی جیسے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بہت پیاری بات ہے سنت کی بات ہے وہاں میں نے ایک جگہ بتائی تھی نظام مٹیاری کے گاؤں میں سنت کیا ہے ہمیں جیسے بیت الخلا جانا ہے چپل پہنی ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ ذرا مسجد آ گئے مسجد آ گئے چپل پہنی پہلے الٹے سائڈ سے چپل اتار پھر سیدھے سائڈ چپل اتار ٹھیک ہے پہلے پیر سے اتاری پھر سیدھے ہم مسجد میں داخل ہونا ہے مسجد سیدھا پیر اپنی مسجد میں داخل ہوئی پھر الٹا پیر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے الٹے پیر سے چپل اتاری تو سیدھے پیر سے اتارے اب مسجد میں داخل ہونا ہے سیدھا پیر کے داخل ہو گئے سنت کی صحیح عمل ہو گیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ یہ قرآن شریف کی آیت فضائل تبلیغ میں بھی لکھی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کالی کمنی والے کی نقل کرو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو خط کبھی ہونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن چلو ان کی نقل کرو ان کی اتباع کر لو صرف نقل کرنی ہے ہمیں یہ حبیب اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیں گے لوگوں میں واہ واہ سے کوئی فائدہ نہیں جب تک اللہ کے محبوب کوئی شخص نہ ہو محبوب بننے کا آسان طریقہ قرآن نے بتا دیا سنت کی اتباع سو رہے ہیں سیدھی کروٹ پہ اس طرح کر کے اللہ بسمی کا امود و واحیہ پڑا تھوڑی دیر سو گئے پھر بھلے سیدھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں مگر الٹا لیٹنے کو منع فرمایا کہ ہمارا سینہ جو ہے زمین کی طرف ہو یہ منع ہے حدی قرآن و حدی شریف کی روح سے اس لیے جب سونا ہو اس طرح اللہ بسمی کا عمود ہوا ہے اس طرح کر کے سو گئے سنت کے مطابق مصنون عمال کر کے سوئیں گے فجر میں خود بخود آنکھ کھل جائے گی الارم لگانا بھی ضروری ہے اسباب اختیار کرنے ضروری ہے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے آپ حضرات سمجھ رہے ہیں اس میں کوئی مشکل بات ہے <laughs> اس میں کوئی مشکل ہے سنت کا طریقہ آسان ہے اور بڑا حسین و جمیل ہے اس میں انسان اچھا لگتا ہے سنت کے طریقے میں خود بخود کوئی اس میں پوسٹر ووسٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دیتے ہیں فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر دیکھتے ہیں آپ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں نہ جان نہ پہچان لوگ ان سے محبت کرتے ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو کائنات میں سب سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سنت پہ چل رہے ہوتے ہیں اگر ہم بھی ایسا چاہتے ہیں تو اکیلے کوئی شخص نہیں بن سکتا میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں دنیا کا کام کوئی اکیلے کر سکتا ہے مسجد بنوائی کوئی اکیلے بنوائی کتنے مشورے ہوں گے ٹھیکے دار ہوں گے فلاں ہوں گے تو اللہ کے رستے میں اکیلے کیسے چل سکتے ہیں اللہ کا راستہ جماعت کے ساتھ طے ہوتا ہے حضور صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے جیسے ہی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیت ہوئے شراب کی سب بوتلیں توڑ دی مدیشی میں شراب کی نہریں بہنے لگی سب توبہ کر لی نا انہوں نے تو ہم بھی تو اللہ کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہے نا ہم بھی سچی توبہ کر لیں اس میں کیا مشکل ہے ہم ایمان والے بندے ہیں اور پھر اگر کسی مشکل تو ہوتی ہے اللہ اکیلے کوئی چل نہیں سکتا اس لیے حکومت سچوں کے ساتھ رہ پڑو بیت ہونا کوئی ضروری نہیں یہ بھی بتا دوں آپ حضرات کو بیت ہونا ضروری ہے مشورہ کر سکتے ہیں مشورہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر مشورہ نہیں کریں گے تو شیطان ہم سے شیطان ہم سے الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا ہم مشورہ کن سے کرتے ہیں جو ایسے ہی ادھر ادھر چلتے پھرتے داڑھی والے ان سے مشورہ کر لیا نہیں جو مشائق جو جن پہ علماء کرام بزرگوں کا اعتماد ہو ان سے مشورہ کرنا چاہیے ہر داڑھی والے سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے میں سچ بات بتا رہا ہوں علماء سے مشورہ کرنا چاہیے فص الحل ذکری ان کن تم تعلمون اہل ذکر علماء سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے اب کسی نے بول دیا ارے داڑھی رکھو نہیں رکھو کوئی مسئلہ نہیں اس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں پوری زندگی کیوں بھائی اس سے کیوں پوچھا آپ نے ٹھیلے والے سے پوچھ لیا آپ <laughs> ٹھیلے والے سے کبھی پوچھا کہ یہ گھر کیسے بنے گا دین کی بات ٹھیلے والے سے پوچھ لیجیے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو نہیں علماء سے مفتیان کرام سے پوچھیں گے بتائیے آپ حضرت کہ داڑھی رکھنے کا کیا حکم ہے چلتے پھرتے سے پوچھ لیں گے تو یہ کہے گا ارے رکھو تو رکھو نہیں رکھو تو کوئی گناہ نہیں اپنی طرف سے بول رہا ہے یہ شخص علماء سے مشورہ کرنا پڑے گا اس لیے اسی طرح جو دل کی برائیاں ہیں نا دل کے اندر بد نظری کا مرض ہے زنا کے خیالات آ رہے ہیں صحابہ کرام بتاتے تھے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے صحابہ کرام اپنی باتیں شیئر کرتے تھے صحابہ کرام اپنی باتیں بتاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہاری بیٹھ جاؤ بٹھایا <laughs> فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے یا رسول اللہ زندہ ہے تمہاری ماں سے کوئی زنا کی اجازت چاہے دو گے یا رسول اللہ غصہ آ گیا میں اسے گردن اڑا دوں گا مفہوم بتا رہا ہوں تمہاری بہن زندہ ہے تمہاری خالہ زندہ ہے تمہاری پھپھی زندہ ہے نہیں اللہ مجھے میں کوئی زنا کی اجازت چاہے نہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا تو بتائیے صحابہ کرام نے کیفیت شیئر کی کہ نہیں ان کو بتائی کہ نہیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے مشائق موجود ہیں جن سے ہم مشورہ کر کے اپنے نفس کی اصلاح کروا سکتے ہیں میں سچ بات بتا رہا ہوں اگر آپ کو ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کچھ باتیں اللہ والوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی اس لیے نہیں آتی کہ ہم لوگ دنیا کے اندر اتنا گھس گئے کہ اللہ والوں کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اپنی قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں وہ سب جو بڑے بڑے محدثین ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے مشورہ کرنے میں شرمائے مت ابھی آپ کو ایک کتاب دی جائے گی میرے شیخ کی ہمیشہ دیتے ہیں اس میں دکھائیے گا کتاب وہ مواعظ اختر والی اس کے اندر پیچھے فون نمبر لکھا ہوا ہے مگر میں کوئی تشہیر نہیں کر رہا جب تک آپ کو کوئی اللہ والا نہیں مل رہا آپ کو میں ایک بھائی والا مشورہ دے رہا ہوں بھائی والا جیسے آپ کسی سے داڑھی نہیں رکھی جا رہی کوئی سے سود نہیں چھوٹتا اب کوئی شخص سے پٹائی کرے آ رہا ہے بیوی کی اب انتظار کر رہا ہے کوئی شیخ ملے گا تو میں اپنی پٹائی کی اصلاح کرواؤں گا کم از کم ابھی تو ایمرجنسی میں فون نمبر کر کے اپنی اصلاح تو کروا لے یہ کتاب آپ کو دی جائے گی اس میں آخر میں نمبر لکھا ہوا ہے میرے شیخ کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس میں صبح سے لے کے رات تک میرے شیخ کے تربیت یافتہ لوگ بیٹھے ہیں جن سے آپ مشورہ کریں گے تو وہی جواب دیں گے جو ہم اتنے بڑے اللہ والوں کا جواب ہوتا ہے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے تربیت یافتہ لوگ بیٹھے ہیں آپ مشورہ کر لیں کہ بھائی میں بہت غصے کا مریض ہوں بیوی مجھ سے تنگ آ گئی ہے میں بچوں کی پٹائیاں کرتا رہتا ہوں آپ بتائیے کوئی مجھے ایسی بات بتائیے لوگ صرف فون کر کے آپ پوچھتے ہیں آپ کوئی وظیفہ بتا دیں غصہ ختم ہو جائے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں ذنا کا خیال نہ آئے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں بد نظری چھوٹ دیں بد نظری چھوٹنے کوئی وظیفہ نہیں ہے ہمت ہے صرف <laughs> لوگ وظیفے پوچھتے ہیں فون کر کے جب صحابہ کرام سے وظیفے پوچھتے تھے عمل پوچھتے تھے کہ عمل بتائیں ہم کیسے بد نظری سے بچے آپ حضرات سمجھ رہے تو یہ ایمرجنسی میں مشورہ تو کر سکتا ہے نا انسان جب نزلہ زکام جیسے ابھی ہو گیا اب ڈاکٹروں کو مشورہ کروں گا یا میں وہاں بڑے ہسپتال جاؤں گا جو بھی ڈاکٹر قریب ہوگا اس سے مشورہ کر کے بھائی دوائی بتا دیں یہ ڈسپرین کی سیرپ یا غرارے کرنے کیا کرنا ہے <laughs> وہ بتا دیں گے ہمیں اسی طرح جو ایمرجنسی میں ہمیں کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے جیسے اب فجر کی نماز مستقل قدا ہو رہی ہے تو مشورہ کریں کہ کیسے اٹھوں مشورے میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی حدیث میں آتا ہے باقاعدہ کہ جب کوئی ایسی بات تردد میں ڈالے استخارہ کر لو پھر مشورہ کر لو پھر اللہ پہ توکل کر کے رشتہ ڈال دو اللہ شاء اللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے استخارے کا بھی سن لیجیے استخارے کے لیے کوئی خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے استخارے کی سنت والی ہے مفتی عالم مولانا شاہ حمیر صاحب ان سے پوچھ لیجیے یہ بتا دیں گے جو مسجد میں آپ کی بستی میں عالم ہے ان سے پوچھ لیجئے استخارے کی دعا کیا ہے ہر آدمی استخارہ کر سکتا ہے استخارہ آن لائن کی ضرورت نہیں ہے اس میں <laughs> فون ملا رہا ہے استخارہ آن لائن استخارہ کر دیجئے میری ڈگری میں امریکہ جاؤں کہ نہیں جاؤں امریکہ جا کے کیا کرو گے کرسچن لڑکی سے شادی کر لو گے اور کیا کرو گے <laughs> امریکہ جا کے ایمان بھی برباد ہو جائے گا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے یہیں پہ پاکستان میں رہ کے روکھی سوٹی کھا کے اپنے والدین کی خدمت کرے انسان پاکستانی ملک کی خدمت کرے یہاں دین کا اتنا کام ہو رہا ہے دوسرے چائنا وائنا جانے کی کیا ضرورت ہے آسٹریلیا وغیرہ جانے کی میں ڈگری لینے جاؤں گا پتہ چلا دو سال میں ڈگری لے لے کے گیا وہاں کرسچن لڑکی کے چکر میں آ کے اس سے شادی کر لی کہ کرسچن عیسائی لڑکی سے شادی جائز ہے اب وہاں بچے بھی عیسائی پیدا ہو رہے ہیں آپ بتائیے ایمان اپنا تباہ برباد کر دیا ایک ڈگری کے چکر میں ایمان برباد کر دیا اگر خود بچ گئے تو بچے برباد ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی کراچی اور حیدرآباد اور یہ ہمارا پاکستان جو ملک ہے بہت پیارا ملک ہے یہاں علماء کرام مشائق داڑھی والے نظر آ رہے ہیں میں آپ کو سچ بتا میں دبئی کا بھی سفر ہوا اور سعودی عرب کا بھی بہت سفر ہوتا رہتا ہے تو کیا بس بہرحال تو بتا رہا ہوں کہ یہ داڑھی والے جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی بڑی نعمت ہے ورنہ یہ پاکستان میں ایک مٹھی داڑھی والے نظر آ رہے ہیں بڑی بہت بڑی نعمت ہے ورنہ پوری دنیا میں دیکھ لیجیے داڑھی والے کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کو ایک مٹھی داڑھی رکھنے والے ورنہ بس داڑھی رکھ رہے ہیں فرینچ کٹ رکھی ہے یوں چل رہے ہیں سارے کام بھی چل رہے ہیں سائڈ بزنس بھی چل رہا ہے اپنا اور داڑھی رکھے ہوئے نماز بھی پڑھا رہے ہیں امام صاحب ہیں داڑھی کٹا کٹا کے امام نماز پڑھے دوسرے ملکوں میں چلے آئے داڑھی کٹی ہوئی ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے مسائل کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوا نکل جائے تو نماز پنچر ٹائر پہ مسجد گاڑی چلا دی پوری <laughs> وہ کیا بول رہے ہیں پنچر ٹائر پہ منزل پہ گاڑی پہنچا دی <laughs> ہوا نکلے تو نکلے بس نماز پڑھانی ہے جو سچے ہوتے ہیں وہ نماز توڑ کے چلے آتے ہیں بھائی میری ہوا نکل گئی تھی تو کیا ہو گیا انسان کی ہوا نہیں نکل سکتی <laughs> میں دوبارہ وضو کر کے آ رہا ہوں نماز دوبارہ ہوگی اس میں شرماتے نہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں ہاں، ہمارے شیخ کے پاس ہوا تھا ایک بہت بڑے مفتی نماز پڑھا رہے تھے ان کی وضو ٹوٹ گیا ان کا تو ماشاء اللہ وہ نماز توڑ دی انہوں نے نماز توڑ کے گئے اور پھر وضو کر کے آئے پھر دوبارہ نماز پڑھائی دیکھیے اللہ اپنی فکر یہ کہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو جائے یہ ہوتے ہیں سچے لوگ یہ ہمت سچے لوگوں کی صحبت سے ملتی ہے اکیلے مل ہی نہیں سکتی اکیلے انسان کتنا چلے گا کتنا بیان کر لے گا کتنا انسان اکیلے چلنے سے تکبر بھی آ جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں بس باقی سب ایسے ہی ہیں <laughs> کنڈم میں ہی سب کچھ ہوں اور اللہ والوں کے پاس جب صحبت میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ لوگ تو نظر بھی بچا رہے ہیں اچھے اخلاق سے بھی رہ رہے ہیں دین پہ خوب خرچہ بھی کر رہے ہیں میرے شیخ پانی کی طرح دین پہ پیسے بہاتے ہیں اب بتائیے کیسا زبردست ٹھیک ہے اللہ نے بہت سے امیر اللہ والے امیر اللہ بھی والے بھی ہوئے اور سچ بتا رہا ہوں جو سچا بن جائے گا نا متقی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسی جگہ سے رز دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہ ارزو ہوں ہوں لا صبح لا صب کا مطلب ہے قرآن شریف میں آتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا ایسی جگہ سے اللہ رز دیں گے تو سارے مسئلے تو رسک ہی نا ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہو رہی رسک میں برکت نہیں ہو رہی انسان تقوا سے رہ کے دیکھے اپنی آنکھوں کو بچائے چالیس دن زبان کو بچائے وارومی رحمت اللہ فرماتے ہیں لب بند یعنی تم اپنے ہوٹ بند کر لو گناہوں سے آنکھیں بند کر لو گناہوں سے کان بند کر لو اس کا مطلب نہیں کہ بہرے بن جائیں گے ہم <laughs> اچھی باتیں سنے ناطے بیانات سنیں اللہ والوں کی آنکھوں کو بند نظری سے بچا لو ہاتھوں کو گناہ سے بچا لو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے معرفت کے دروازے نہ کھول دیں تو کہنا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے مگر یہ کام مشکل ہے کہ نہیں نظر بچانا آسان ہے کوئی <laughs> ہسپتال جاؤ انجیکشن لگوائیں تو لڑکی میم صاحبہ کھڑی ہے نرس صاحبہ بالکل تیار کھڑی ہے آئیے آئیے مولانا صاحب میں آپ کا انجیکشن لگاؤں انجیکشن لگا رہی ہے جب بل جمع کرائے جائیں گے تو لڑکی کھڑی ہوئی ہے آپ جہاں پہ حج کرنے جائیں گے عمرہ کرنے جائیں گے تو پاسپورٹ لینے جائیں گے ٹکٹ لینے جائیں گے نا وہاں پہ ریسیپشن پہ لڑکی کھڑی ہے اب وہاں ہم سب کا امتحان ہوگا مسجد میں کوئی امتحان تھوڑی ہے بڑے بڑے مولانا لوگوں کا بڑے بڑے خلیفہ لوگوں کا اور بڑے بڑے چلے والوں کا چار مہینے والوں کا اور وہاں پہ سب کا امتحان ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اللہ والوں کی خدمتوں کا نور برقرار رکھتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں دینی خدمات کی قبولیت کا جب پتہ چلتا ہے کیونکہ سفر تو کرنا اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ شریف کی اور مدینہ مکہ شریف کی وہاں پہلے ہی اسٹیپ پہ کراچی ایئرپورٹ سے جائیں گے نا ہم لوگ کراچی تو جانا پڑے گا کراچی پہ ایئرپورٹ میں لڑکیاں نہیں ہیں کیا وہاں پہ ہم سب کا امتحان ہوگا وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو بیانات کیے جو نظامانی کراچی سے اتنی دور نظامانی کا دوسروں کو تو بتا رہے ہیں بد نظری سے بچو اور جہاں لڑکی آ گئی سنیے میری فلائٹ کب ہے نظر ملا ملا کے آنکھیں اللہ کو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ایئرپورٹ میں کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے کیا اس وقت میرا اور ہم سب کا امتحان ہوگا اس وقت شیخ سے شیخ سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہے صحبت صحبت شیخ اللہ والوں کی کی کی پتہ چلتا کہ ان صحبتوں میں ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں نظر بچانے توفیق ہو رہی ہے ورنہ اکیلا انسان ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں میں تو جا کے دوبارہ ذکر کر لوں گا ابھی دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں یہ تو میری ماں کی طرح ہے آپ کے کہنے سے ماں ہو جائے گی کیا لوگ یہی کہتے ہیں تو میری میں تو بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں میں تو اپنی اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اپنی بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کرا دوں <laughs> یہ نظریں پاک ہو جائیں گی وہاں پہ یہ نفس کے بہانے میرے شیخ نے بتائے <laughs> نانا دادا بن گئے اور اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی لڑکی اس لڑکی سے شادی کرا دوں ایزا ہنسائی تھا فقط ہنسی تھا ہنسنے کی بات پہ ہنس دینا چاہیے بھائی مفتی عاشق لائی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ نفس کی چلاکیاں ہیں اللہ والے بتاتے ہیں تو بہرحال نظر کی حفاظت پر بیات ہو رہی تھی ان سب سے بچیں گے کیسے ارادہ کر کے جائیں ایئرپورٹ جیسے اب لڑکی آ گئی لڑکی تو آئی سر آپ دیکھیں آپ ماشاء اللہ مولانا لگ رہے ہیں عالم لگ رہے ہیں آپ اتنا لمبا کرتا ہے چلنا ولا لگایا ہوا شاید آپ نے چلنا لگایا ہے آپ مسجد کے امام ہیں قاری صاحب ہیں آئیے میں آپ کو اسپیشل سیٹ دے دوں اب وہ ان کے غلام بن گئے جی جی ٹھیک ہے دے سکتی ہیں اس کے وہ اگر دے رہی ہے عزت دے رہی ہے ٹھیک ہے مگر نظر جھکا کے یعنی کہ اس کے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں اس کا آگا بھی دیکھ رہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے عورت کے آگے پیچھے دو شیطان ہوتے ہیں آگے بھی شیطان پیچھے بھی شیطان اس لیے جب جہاز ہوتی ہے جہاز میں چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے وہ ماسی آتی ہے ہوسٹس وہ نعرہ نہیں لگاتی ہے چائے لے لے ایسے نہیں بولتی وہ وہ بس آتی ہے کان میں گھس جائے گی سر آپ ٹی لیں گے یا کولڈ لیں گے سر کی تو ہوائی کھسک گئی مزے آ گئے بھائی ایسے تو میری بیوی بھی نہیں کرتی ہے جیسی یہ لڑکی کر رہی ہے اور اس وقت سب بھول جاتا ہے سر کی تو ہوائی کھسک جاتی ہے اس وقت اس اس وقت کو دیکھ رہے ہیں ہاں سنیے آپ مجھے پہلے کولڈ دے دیے پھر ہاٹ بھی ہو جائیں گے پہلے جو ہے ٹھنڈا دے دیجیے پھر گرم بھی چائے بھی پی لیں گے آپ سے بار بار بٹن دبا کے بڑا اچھا بٹن ہے اپنے گھر لے جاؤں گیا بٹن دبا دا کے بیوی کو بلاتے رہوں گا میں بٹن دبانے سے وہ آتی ہے نا ایئر فضائی ماسی ہنسنے میں برا نہیں ہے ہاں، ہمارے صبح سے بیان کر رہے ہیں تو دوست ہنس رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے کیونکہ بیان کر کر کے بھی دماغ میں خشکی آ جاتی ہے مانا حضرت والا اس لیے ہمیں ہنسا دیتے تھے تاکہ ہنسنے کے بعد انسان ہلکا ہو جاتا ہے تو اس وقت میرا ہم سب کا امتحان ہوگا عورت آتی ہے نا محرم عورت فضائی ماسی اللہ ان کو ہدایت دے اپنی رحمت سے کہ اپنی بچیوں کو ایئر ہوسٹس بنایا ہوا ہے نرس بنایا ہوا ہے اپنے شوہر کی تو خدمت ہوتی نہیں ہے غیر محرم مردوں کی خدمت کر رہی ہے اس لیے بچیوں کو جو ڈاکٹر نہیں بناتے ہیں تو آپ بتائیے ہماری بچیاں نامحرم مردوں کے ساتھ جا کے پڑھ رہی ہے ایل ایم سی میں جا کے اور کون کون سے نئے نئے کالج بن گئے یونیورسٹی میں ہماری جوان بچی بتائیے جوان لڑکا جوان لڑکی ایک ساتھ ملیں گے تو کیا منہ کالا نہیں ہو جائے گا کیا شیطان مہکائے گا نہیں بہت اچھے بہت یونیورسٹی کے اندر بڑے پاک سارے نوجوان پاک صاف ہیں بہت پاک صاف ہیں <laughs> کچھ ہوتے ہیں پوری یونیورسٹی میں کوئی ایک یا دو ہی لڑکے ہوتے ہیں جو نظر بچاتے ہیں باقی سارے یہ انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں اور ہم اپنی بچیوں کو وہاں بھیج رہے ہیں ڈاکٹر نہیں بنانے کیا حال ہوتا ہے اس بچی کا بیچاری کا پانچ سال میں جب وہ فارغ ہوتی ہے تو ایک سال جب ہاؤس جاب کرتی ہے نہ میرا مردوں کو ٹچ کر کر کے ایک سال تک ہسپتالوں کے چکر کھاتی ہے دھکے کھاتی ہے اور نہ مہراؤں کے ساتھ تنہائی ہو رہی ہے کمرہ بند کر کر کے آپریشن ہو رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں ہماری بیٹی کو بتائیے یہ حیا کے پراخت سے نہیں ہو رہا ہے کیا ایمان بچانا ضروری ہے ڈاکٹر نہیں بنانا ضروری ہے پہلے کی صحابیات کو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتی تھی کیا وہ اللہ تعالیٰ سارے کام بناتے تھے اب بولیں گے ڈلیوری کیسے ہوگی یہی سوال ہوتا ہے پہلا اگر سب کو آپ گھر بٹھا دیں گے تو ڈلیوری کیسے ہوگی بچہ کیسے پیدا ہوگا پہلے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے یہ اللہ تعالیٰ بہت کم عورتوں کو توفیق دیتے ہیں کہ وہی ڈاکٹر نہیں بننا چھوڑتی ہے ساری چھوڑنے والی نہیں ہے جس کو چسکا لگ جاتا ہے نا پیسہ کمانے کا عورت کو پھر وہ چھوڑتی نہیں ہے بڈھی ہو جائے گی اور پیسہ کماتی رہے گی عورت تو گھر کے ہی ملکہ بنا ہے یہ کل عورتوں میں بیان ہوگا دس بجے انہوں نے بیان رکھا یہاں خواتین کو اپنی لے کر آئے بولے کہ اللہ والوں کے خادم آئے اللہ والا نہیں ان کے خادم آئے ہیں وہ بیان کریں گے پردے پر اپنی بچی کو اپنی اہلیہ کو اپنی بہن کو لے کر آئے گی یہاں پردے پہ میں بیان کروں گا کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کروائیں گے اپنے شیخ سے دعائیں لے کروں گا کہ حضرت میں میرا بیان ہے کچھ باتیں سناؤں گا آپ دعا فرما دیجئے تو اپنے گھر والوں کو لائیں تاکہ وہ پردے کی باتیں سنیں اور جو پردہ کرتی ہے ان کو بھی لانا چاہیے تاکہ وہ اس کے جو پردہ کر رہی ہے اس کا ایمان تازہ ہو جائے کہ الحمد میں پردہ کر رہی ہوں اگر ہم داڑھی کی بات بار بار نہیں سنیں گے ہمیں بھی سے آئیں گے یار داڑھی کٹوا لو جب بار بار بیان ہوتا ہے تو نئی نئی داڑھی رکھنی چاہیے بھائی انسان کے دل میں ایمان پکا ہوتا ہے تکرار کرنے سے اب حضرات سمجھ رہے ہیں تو ایک بات ختم کرتا ہوں بتا کر قرآن شیخ کی آیت جو پڑھی اس کا جز ہے ان اللہ خبیر بما یسنعون اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں سے صنعتوں سے باخبر ہے خبیر بما یسنعون صنعتوں سے باخبر ہے میرے شیخ فرماتے میں جدہ میں تھا میرے پاس کوئی تفسیر نہیں تھی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ آپ نے آنکھوں کی خیانت کو صنعت کیوں فرمایا یعنی کچھ اور بھی لفظ استعمال فرما سکتے تھے صنعت کیوں فرمایا تو میرے شیخ کے دل میں اللہ نے ڈالا اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں الہام فرماتے ہیں اس کی تشریح ہے کہ آنکھوں کو جو گھما گھما کے انسان دیکھتا ہے ترچی نظروں سے اور یوں کر کے دیکھ رہا ہے کالا چشمہ لا کے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے یعنی مختلف ڈیزائن بن رہے ہیں نا صنعت کہتے ہیں مختلف ڈیزائن بن رہے ہیں کبھی یوں یوں ایک دم یوں بیٹھا ہوا پتہ چلے لڑکی احساس ہوا تو لڑکی آ رہی ہے لڑکی جا رہی یوں دیکھ لیا <laughs> اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اللہ خبیر اس کی تشریح میں بہت بڑے عالم تفسیر المانی کے لکھنے والے علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر اجالت نظر اللہ تعالیٰ کو اس نالائق کا اپنی بات کر رہا ہوں اس نالائق کا نظر گھما گھما کے دیکھنا اس سے اللہ باخبر ہے ان اللہ خبیر بھی استعمالی الحواس اس اب عورت کو دیکھ لیا اب سارے خمسہ حرکت میں آ جائیں گے اب وہ یہ ہاتھ چاہے گا اس لڑکی کو حاصل کروں یہ دل میں برے خیالات پکائے گا اس عورت کی خوشبو سنگنا چاہے گا اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے یہ تفسیر بتا رہے ہیں علامہ آلوسی تفسیر و دنیا کی سب سے بڑی عربی زبانی کتاب ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہے گلا خراب مگر ہے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا اور ان اللہ خبیروں بھی تحریک الجوار ہے اب جب سارے ہوا سے خمسہ کو پتہ چل گیا کہ عورت وہاں سے گزری ہے گزرنے کا گناہ نہیں ہے ہم نے دیکھ لیا یہ گناہ ہو جائے گا اگر نظر پڑ گئی تو گناہ نہیں ہے نظر پڑ گئی ہٹا لی وہ معاف ہے استغفار کر لے اسے مگر نظر پڑ گئی اور ٹھہر گئی اور اس کو اوپر سے نیچے تک پورا دیکھ لیا یہ استغفار اس میں توبہ کرنی پڑے گی اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی توبہ کرنے سے وہ نور دوبارہ آ جاتا ہے ورنہ توبہ نہیں کریں گے سارا چلوں کا نور عبادات کا نور ایک ہزار تہجد کا نور عورت کو دیکھنے سے چلے جاتا ہے وہ مگر سچی توبہ کر لے گا اے اللہ میں بد نظری نہیں کروں گا وہ نور واپس آ جائے گا کچھ ماشاء اللہ سبحان اللہ تو کہنے میں تھک گیا ہوں اور گلا بھی بیٹھ گیا تو ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی آپ کو پہلے ہی بتایا ہم کوئی چندہ وندہ لے کے بیان نہیں کرتے نہ پیسے لیتے ہیں بیان کے نہ کوئی آخر میں کوئی اعلان ہوگا کوئی چندے وندے کا ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سارے کام کرواتے ہیں اور مال تو چاہیے مال تو ہر کسی کو چاہیے آپ کو نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے مال تو چاہیے اللہ تعالیٰ سارے کام کرواتے ہیں آپ کو بتایا کہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا جو تقوا سا رہتا ہے کوشش کرتا ہے اچھا بوئی بولے گا ہم تو متقی نہیں ہیں میرے شیخ نے بہت پیاری بات فرمائی ختم کر رہا ہوں آخری بریک لگاتے لگاتے بھی تو ٹائم لگتا ہے <laughs> پرانی گاڑی کو بریک لگاتے تھوڑا آگے جا کے رکتی ہے وہ <laughs> تو بیان ختم کرتے کرتے وقت لگتا ہے اتنی دور سے آئے کچھ تو باتیں سننی چاہیے نا بات مکمل ہو جائے تو اچھی بات ہے نا تو کیا بات ہے جی جی کس بات کا مال کی ضرورت تو سب کو ہے مولانا کو دیکھو مال کی ضرورت جی ہاں جی جزاک اللہ جیسے آپ کوئی ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں لڑکے ڈاکٹر بن سکتے ہیں اب وہ کو ایجوکیشن ہے ایسے اسکول یونیورسٹی نہیں ہے جہاں مرد عورت نہ ہو تو اس میں عورتوں سے بچتے ہوئے ڈاکٹر بن کے دکھائے وہ مشورہ کرتے رہے ضروری نہیں کہ آپ بیت ہو جائیں مشورہ کر کے چلیں میں ایل ایم سی جاتا ہوں میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں جام شروع یونیورسٹی میں میں دفتر جاتا ہوں اور سامنے لڑکی بیٹھی ہوتی ہے بولتی ہے السلام علیکم مولانا صاحب <laughs> اور باقاعدہ کچھ تو لڑکیاں ہاتھ بھی بڑھا جاتی ہیں اور باقاعدہ متا چلا کہ سندھ کے اندر پنجاب کے اندر چچی آ کے ممانی آ کے گلے ملتی ہیں باقاعدہ اور بولتی ہیں اثر پہ ہاتھ پھیرو یہ تو مست ہونا تو اور گناہ ہے نامحرم محرم عورت سے ہاتھ کا ٹچ ہونا جسم سر پہ ہاتھ پھیرنا گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے دیکھنا ہی گناہ ہے چچی ممانی کو خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں پہ ہاتھ لگانا اور اسی طرح خالہ کی لڑکیاں آ کے بولتی ہیں سائی خوش آئے ہاتھ ملا رہی ہیں اور ہم لوگ داڑھی ٹوپی ہے بیانات بھی کرتے شرم کے مارے کہ بھائی وہ ناراض نہ ہو جائے اچھا السلام علیکم نظر جھکا کے ہاتھ ملا لی ہاتھ تو ملا لیا نا بھائی آپ نے گنا تو ہو گیا ٹچ کرنا کتنا گنا ہے عورت کو نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا جائز ہے کیا آپ بس ہاتھ ہٹا لیں بھلے وہ ناراض ہو تو ہونے اس کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ ہمت سچوں کی صحبت سے ملتی ہے یہ ہمت اکیلے چلنے سے مل نہیں سکتی آپ مجھے لکھ کے دے دیں میں نے ایسی ہمت کری ہے میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں ہمیں تو تجربہ ہے اس بات کا جیسے نامحرم عورت آئی کیونکہ خاندان کی ہے نا بولے گی عجیب ملا ہے مجھ سے بھی اس کو کچھ ہونے لگا کچھ ہونے کی بات کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم ٹچ کرو گے تو آنکھوں کا ذنا ہوگا دیکھنا ہی آنکھوں کا ذنا فرمایا تو وہ تو سلام کرنے آ رہی ہے اب یہ ہمت کیسے ملے گی سچوں کی صحبتوں سے ان کو خط لکھتے ہیں ہم لوگ کہ حضرت وہ عورت سامنے آ جاتی ہے وہ ہاتھ آگے بڑھا جاتی ہے مجھے ہمت ہی نہیں ہوتی میں ہاتھ ملایا تو شیخ فرمائیں گے کیوں ہاتھ ملاتے ہو تم شیخ کی ڈانٹ سے ڈینٹ نکلتا ہے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے بھائی آنکھوں کا ذنا ہو رہا ہے کیوں ہاتھ ملایا تم نے بس شیخ کے مشورہ ہو گیا زندگی بھر ہاتھ ملانے سے جان چھٹ گئی اکیلے چلے رہیں گے تو ہمت نہیں ملنے گی میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں اور پھر ہم بولیں گے ہم اللہ والے بھی ہیں اللہ والے کیسے جو عورت سے ہاتھ ملا رہے وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ والا بننا فرض ہے یہ بتا دوں میں آپ حضرات کو اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ گراہوں سے بچنا عورتوں سے بچنا ٹی وی سے بچنا گانوں سے بچنا یہ فرض ہے یہ تھوڑی زندگی یوں ہی گزارتے رہیں گے مرنا تو سب کو ہے مزدور کو بھی مرنا ہے موچی کو بھی مرنا ہے اور جو بادشاہ اس کو بھی مرنا ہے بھلے سعودی کہیں کا بھی بادشاہ ہو پورے خلیجی ممالک کا بادشاہ ہو بھلے پورے ہندوستان کا بادشاہ ہو پاکستان کا کوئی بھی سب کو مرنا ہے دنیا سے امیر بھی جائے گا غریب بھی ایک اللہ والا بھی جائے گا ایک عالم بھی جائے گا قاری صاحب بھی دنیا سے جائیں گے <laughs> ہے ایک ہمارے تبلیغی بھائی بھی جائیں گے ایک اللہ کا والا بھی جائے گا مدرسے والا بھی جائے گا سب لوگ جتنے بھی شوق سب اس دنیا سے جائیں گے کوئی بھی ہو مگر سب کا حساب کتاب ہوگا مگر جو یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ حاصب نہیں حساب یسیرا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اس کو اللہ ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیں گے <laughs> حدیث شریف میں آتا ہے اللہ حاصب نہیں حساب یسیرا یہ دعا صبح شام تین دفعہ پڑھ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو حساب آسان حساب فرمائیں گے یعنی اس کو نامہ مال دیکھیں گے ارے جاؤ بھائی جنت پہ چلے جاؤ <laughs> یہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ حاصب نہیں حساب یسیرا اے اللہ میرا آسان حساب لیجیے فرمایا آسان حساب کیا ہے جواب دیا آسان حساب یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھے تمہارا نام ہے اور فرمائے جاؤ جنی جنت میں چلے آؤ اللہ عمر حاصب نہیں حساب یسیرا تو یہ دعا پڑے گا اس کو ایک ایسے امار کی توفیق بھی ہو جائے گی وہ جنت میں چلے آئے اچھا وظیفے جب بتائے جاتے ہیں سب لوگ فوراً یاد کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جو نظر کی بیان کے بتایا جائے بس یہ چھوڑو اس کو سائڈ پہ رکھ دو اس مضمون کو نظر کی حفاظت کو باقی کام کروں گا نظر میں نہیں بچانے والی یہ آپ کا کام ہے آپ اللہ والے ہیں آپ بچائیں نظر ہم یہی گزاریں گے کیوں گزاریں گے <laughs> نظر کی حفاظت کا حکم کیا صرف اللہ والوں کا ہے کیا یا قرآن شریف کا حکم تو سب کے لیے ہے بھلے ٹھیلے والا ہو موچی والا ہو بھلے ہسپتال میں کام کرتا ہو بھلے نوکری کرتا ہو یہ حکم تو سب کے لیے یہ صرف کسی خاص طبقے کے لیے تھوڑی ہے قرآن و حدیث کا حکم ہاں علماء کرام مدرسوں میں جو پڑھ کے اتنے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں ماشاء اللہ وہ ہمیں مسئلے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بات ہے قرآن و حدیث کی وہ منع تھوڑی کرتے کہ آپ کاروبار چھوڑ کے آپ بھی عالم بن جائیں وہ بس یہ بتاتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی بات ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اور ایک بات رہ گئی کہ جب ہم ہوا سے خمسہ حرام مزے لیں گے پھر اعضا سارے حرکت میں آ جائیں گے آخری میں اس کی تفسیر چوتھی تفسیر ہے ان اللہ خبیر بیما یکسدون بالک اس عورت کو جب دیکھا اور نظر گھما گھما کے دیکھا سارے ہوا سے خمسہ متحرک ہو گئے پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد آخر میں کیا ہوا شیطان زنا کرائے گا یا لڑکے سے گناہ کروائے گا اس لیے اللہ نے پہلی سیڑھی پہ پابندی لگا دی آنکھوں کا زنا مت کرو نظر بچا لو تو ایمان کی حفاظت ہو جائے گی اور سلامتی سے اس دنیا سے چلے آئیں گے اور جس کے دل میں جو نظر بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں ترا کہا مخافتی عبدل تو ایمان یجید تو فی قلبی اس کے دل میں ایمان کی حلاوت آ جائے گی ایمان کی حلاوت جب دل میں آتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کتنی زبردست بات ہے ایک عمل کر لیں بس میرے شیخ بھی آخری نوے سال کی عمر پائی انہوں نے بڑا نورانی چہرہ تھا بڑے بڑے علماء آتے تھے بڑے بڑے تبلیغی بزرگ دین میرے شیخ سے دعائیں لینے آتے تھے پوری دنیا کے علماء علماء کی کریم ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان دیوبند کے علماء سہارنپور کے علماء ساؤتھ افریقہ کے بڑے بڑے علماء میرے شیخ کے پاس آ کے اصلاح کرواتے تھے اتنے بڑے اللہ والوں کی میں بات بتا رہا ہوں جو عالم ربانی بھی تھے اتنے بڑے عالم وہ آخری عمر میں یہ بات فرمایا میں سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اپنے شیخ کے اتنے نوے سال کی ماشاء اللہ عمر بھائی فرمایا بس ایک ہی میں اختر ایک ہی بات کہتا ہے اپنی نظر بچا لو ان اللہ اور اللہ کو نہ پاؤ تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا کیونکہ نظر بچانے کا مجاہدہ ہر وقت کا ہے نا باقی گناہ تو تھوڑے سے دل کے اب جیسے ہی باہر نکلیں گے عورت ہر جگہ عورت ہے قرب قیامت میں عورتیں ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی ہر جگہ گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اب کوئی نوجوان بچنا چاہتا ہے گھر میں امی ابو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو کیا کرے گا اس کمرے میں مت جائے اس میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے اپنی اصلاح کروائے انسان اصلاح کروانے میں شرمانا نہیں چاہیے اصلاح کا کام بے شرمی کا ہی کام ہے بتا دے شرم کو داؤ پہ لگائے اللہ سے شرم نہیں کی اور شیخ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے بتا دے کہ میں یہ میں آپ سے تنہائی میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں مجھے بتا دیجیے اس کا کیا حال ہے بتا دیں گے اللہ والے کسی سے نفرت تھوڑی کرتے ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیتا ہوں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کتنے سارے مریض ہوتے ہیں ہسپتال میں میرے شیخ یہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کسی کو الٹی آ رہی ہے کسی الٹی نکل رہی ہے ناک سے خون نکلنا ہے پیشاب نہیں آ رہا لیٹرین میں لیٹرین آ رہا ہے کیا ڈاکٹر اس سے نفرت کرتا ہے بلکہ اس کی اور پوچھتا ہے بھائی دیکھو اس کے مریض کا کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے اس کی اس طرح جو شخص گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اللہ والے ان کے غلام اس سے نفرت نہیں کرتے اس کو طریقہ بتاتا ہے کہ تم اس طرح زنا سے بچ سکتے ہو تم اس طرح بدفیلی سے یا ہاتھوں سے لڑکے جوانی برباد کرتے ہیں چھپ چھپ کر جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ایک شعر سن آگے ختم کرتا ہوں بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابندے سنت رہے زندگی مائک ہے میری پابندے سنت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوا کا پتہ چلے گا جب عورتیں آ جائیں گی نظر جھکائیں گی اس کا پتہ چلتا ہے ہم لوگوں کا اللہ زیارت کروائے میں بار بار کر رہا ہوں مدینہ شریف مکہ شریف کی مگر وہاں جب لائن لگائیں گے نا پاسپورٹ کے اسٹیم خروج لگتا ہے اسٹیمپ لگتی ہے وہاں نظر جھکا کے کھڑے رہے ہم لڑکیاں کھڑی ہیں کھڑی رہیں تو کھڑی رہے لڑکیاں تو ہر جگہ ہم نظر جھکا کے نظر پر قدم نظر قدم پہ رکھیں گے اس وقت اگر لڑکی سامنے اسٹیمپ لگانے والی ہے نظر جھکا کے اپنا پاسپورٹ دے دیا نظر جھکا کے لے لیا اس طرح ہمت کرے وہاں پہ اور پھر طواف کریں گے ایسے وقت میں جس وقت رش نہیں ہوگا طواف کرنا نفل ہے اللہ کے گھر کے چکر لگانا نفل ہے اور گناہوں سے بچنا فرض ہے تو انسان کوشش کر کے عورتوں سے بچ کر نظر جھکا کے طواف کرتا رہے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے اپنے شیخ کو بھی دیکھا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دار تو مالیہ تشریف لائے تھے ان کے ساتھ عمرے کا میرا سفر ہوا تو طواف کر رہے تھے وہ ان کے ساتھ تقریباً سو یا ڈیڑھ سو لوگ حضرات اس طرح میرے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ جن کی کتاب آپ کو دی جائے گی ان کے ساتھ بھی میں نے دو عمرے کیے عمرے کیے باقاعدہ تو ماشاء اللہ جیسے ہی حرم میں داخل ہوئے نا اللہ اللہ کے گھر میں آ گیا اور نظر چکا کے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کی نظریں نیچے تھی اللہ کے گھر میں نظریں جھکا رہے ہیں ماشاء اللہ کہتی میں آپ کو اللہ والوں کا عمل جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بتا رہا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے نظریں بچائی ہم بھی بجا سکتے ہیں وہ کوئی اللہ وہ ٹھیک ہے وہ اللہ کو اللہ کی ولی اللہ کے پیارے تھے انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ جب وہ بوڑھے ہو کے نوے سال کی عمر میں نظر بجا سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں بجا سکتے اللہ نے ہمیں بھی ہمت دی ہے ہمیں بھی ہمت دی ہے ہم بھی نظر جھکا سکتے ہیں تو اسی طرح جب گھر میں ابھی ہم جائیں گے نا تو بھابھی سے پردہ کرنا ہے گھر میں جو ماسی آئے گی اس سے بھی پردہ ہے بھلے کالی ہو گوری ہو نامحرم تو ہے نا خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں نظر جھکا لیجیے اپنے کمرے میں چلے ہیں آواز سے کوئی بات کرنی ہے بھاری آواز کر کے بات کر لیں کہ بھابھی وہ کھانا رکھا ہوا ہے اس طرح نظر جھکا کے بھاری آواز میں بات کر لی پھر چلے گئے مگر ہنسنا ہنسانا نہیں ہے بھابھی سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے آپ کے ہاتھ کی کیا چائے ہوتی ہے بھائی آپ ذرا چائے بنا کے دیجیے مجھے <laughs> رہے لطیفے سنا رہے ہیں اس کو عورت بھابھی صاحبہ کو اب ہمارا امتحان ابھی گھر جاتے ہی شروع ہو جائے گا اس لیے اللہ کا قرآن و حدیث کا وعدہ ہے جو نظر جھکائے گا اس کو ایمان کی ہلاوت ملے گی اب یہ اکیلے نہیں چل سکتے وہی بات آخر میں آتی ہے تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے اکیلے نہیں چل سکتے اللہ والے ان کے غلام چل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ آ جائیے خود بخود دین میں چلنا آسان ہو جائے گا فضال تبلیغ میں لکھا ہوا ہے اللہ والوں کو تلاش کرنے میں کوشش کر اللہ والے کہیں کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا اللہ والے کہیں بیٹھ جا تو بیٹھ جا وہ جو پیشہ کرنے ہو کہیں وہ پیشہ کر یہ فضائل تبلیغ میں لکھا ہوا ہے ہم پڑھتے تو ہیں اللہ والوں کو بھی تلاش کیا اگر وہ مل گئے تو یا ان کے غلام کبھی نظر آ گئے تو ہم جو ہے ان سے فیض بھی یاد نہیں ہوتے دور دور رہتے ہیں اللہ والے کیا ہمیں کھا جائیں گے کیا <laughs> ان کے غلام کوئی کھا جاتے ہیں وہ دین کی باتیں سنائیں گے یا ہنسی مذاق کی تھوڑی بات کر دیں گے وہ کسی انسان سے نفرت نہیں کرتے تو آپ تبلیغی بھائیوں سے کسی امام سے یا کسی قاری صاحب سے کیوں نفرت کریں گے وہ آپ اور سچ بات بتا رہا ہوں بہت سے لوگ جیسے ہمارے مشائق جو آتے ہیں یہ جو ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں نا اچھی اچھی گاڑیاں اچھے اچھے جوتے موزے پہنے میں بھائی اچھا لباس پہنا ہے ان سے کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے ان باتوں میں ناؤز باللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اچھے جو امام وہ حنیفہ رحمۃ اللہ پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کتنے بڑے امام تھے روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے تو کیا ان کی ولایت میں کوئی فرق آ گیا کیا اچھے جوتوں کپڑوں سے عزت لگتی ہے عزت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اکرم اکم اللہ عزت والا شخص تو ہے جو تقوا سے رہتا ہے ہمارے بزرگ آدمی اس لیے اس طرح رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں بھائی چندے والے لوگ نہیں ہیں یہ بھیک مانگنے نہیں آئے یہ لوگ عزت نفس عظمت دین کی وجہ سے صحابہ کرام نے کوئی چندہ نہیں پھیلایا ہاں اعلان کر دیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے جس کو مسجد بن رہی اس کو اپنا کرنسی آخرے میں ٹرانسفر کروانی اپنے پیسے جمع کرا دیں مسجد بننے بھی مدرسے میں لگا دے زبردستی کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں بزرگ نہیں تم نکالو تم نکالو یہاں بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے یہی یعنی لوگوں کی جیبوں پہ نظر چلی گئی جس اللہ پہ نظر جانی چاہیے لوگوں کی جیبوں پہ نظر جا رہی ہے اور ایک بات بس بتا رہا ہوں ختم ہوتے <laughs> آخری بات کی تاکہ ہمارے بات بات یہ ذہن سے نکل جائے کہ ناؤز بلّہ خامہ خائی ہم بدگمانی کرتے ہیں کہ اللہ والے اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ان کے مجاہدات ہم نے دیکھے ان کی جوانیاں کیسے گزری ہیں کیسے کیسے گڈھے کھود کے کوئی مسئلہ نہیں جا سکتے ہیں گڈھے کھود کے میرے شیخ اپنے شیخ کے ساتھ جنگل میں رہتے تھے بارش ہو گئی سیلاب آ گیا پوری فیملی کو گڈھے میں گھر بنایا حضرت شاہ الغنی پھول کہیں رحمۃ اللہ ہمارے دادا شیخ پھر گڈھے سے باہر نکل آئے پھر جب سوکھ گیا اور جھوپڑی میں رہتے تھے پھر جب بعد میں فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ارے بھائی آپ اچھی گاڑی میں گھوم رہے ہیں تو بھائی ہمیں تو چاہیے جو امیر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ والوں کو خدمت آگے بڑھ کے خدمت کریں کیونکہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے تو ہم کتنے پیچھے پڑ جاتے ہیں بتائیے آپ دنیا کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے کتنے لوگ جوتے چاٹتے ہیں اور اللہ والے جن کے دل میں مولا ہے جو ہمیں اللہ سے ملا رہے ہیں تو اور ایک بات اور یہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا امیر لوگ پیسوں والے اتنے پیسے کما رہے ہیں اتنے پیسے کما رہے ہیں ان کو پیسوں میں سکون ملتا نہیں ہے اب دیکھتے ہیں اللہ والوں کے پاس تو بڑا سکون ہے تو بولتے ہیں حضرت آپ ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیے سمجھ رہے ہیں پھر وہ حضرت ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں حضرت مجھے یہ پریشانی ہے پیسے تو بہت ہیں ڈالر ڈالر ہیں ریال ہیں میرے وہ بڑے اکاؤنٹ ہیں مگر سکون نہیں ہے یہ اللہ والوں سے وہ تنہائی میں ضرور بات کہتے ہیں میرے سارے <laughs> بڑے عرصے سے اہل اللہ سے تعلق ہے آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں آ کے ہاتھ پکڑ لیں گے تنہائی میں ایک مشورہ کرنا ہے کیا مشورہ کرنا ہے پیسے تو بہت ہیں سکون دل میں نہیں ہے سکون کیسے ملے گا بھائی پیسے تو ہیں آپ نے مگر آپ نے اللہ کو خوش نہیں کیا ہوا تو سکون کیسے ملے گا پیسے کمائے کیسے آپ نے اتنے سارے تو ایچ بی ایف سی سے لون لیے سود پہ تو اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے آپ کو سکون کیسے ملے گا اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے تم نے تو سکون کیسے ملے گا مگر اللہ والے اس کو نفرت نہیں دلاتے بولتے آتے جاتے رہا کرو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تمہیں اللہ کی محبت آئے گی اور دین کی باتیں سنو گے تو سکون مل جائے گا ان کو کوئی وظیفہ بتا دیتے ہیں تاکہ وہ امیر لوگ قریب آئیں اور ان کو بھی سکون مل جائے اور سود سے توبہ کر لیں اس لیے کبھی ان لوگوں سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اپنی فکر کرنی چاہیے ہمیں صحابہ کے میں بہت سے امیر صحابہ بھی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ امیر صحابہ تھے تو ناؤز کرام کے کوئی بدگمانی کرے گا کیا یہ بات ہماری صاف ہونی چاہیے ٹھیک ہے <laughs> جزاک اللہ خیر اب ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی المیا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے اللہ بنا دے یا اللہ بیان تو کیا نظر کی حفاظت پر مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو توفیق دے دیجیے اللہ اگر آپ کا فضل ہو جائے تو ہم سب نظر جھکانے والے بن جائیں گے اللہ مجھے بھی ہم سب کو نظر جھکانے کی توفیق دے دے نامحرم عورتوں سے حسین لڑکوں سے اور ٹی وی وی سی آر سے بچا لے انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لے فیس بک یوٹیوب سے بچا لے اے اللہ میرے پیارے شیخ قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتم علیہ کی زندگی برکت عطا فرما ہم سب کو اللہ والا بنا دیں اے اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے جو دیر سے جماعت آئی ہے اس کی بھی مدد فرما اور جتنی جماعتیں آئی ہوئی ہیں جماعتیں نکلی ہوئی اللہ کے رستے میں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے علماء کرام کی حفاظت فرما ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین مکہ شریف مدینہ شریف کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما ساری امت پہ رحم فرما مجھ پہ بھی رحم فرما ہمارے گھر والوں پہ بچوں پہ حاضری غائبین غائبہ سب پہ اور پوری امت پہ رحم فرما دیجیے ہم سب کو معاف فرما دیجیے ہمیں اللہ والا بنا دے اچھے اخلاق والا بنا دے غصے کو پینے والا بنا معاف کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مشورہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ جو گناہ نہیں چھوٹ رہے مشورہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ پیار اپنا پیار نصیب فرما اپنے تائبین بندوں میں شامل فرما جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو آپ پیار فرماتے ہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں توبہ کی چار شرطیں اس گناہ سے الگ ہو جائے دل میں ندامت ہو پکا ارادہ کرے گناہ نہیں کرنا اے اللہ جس کا حق مارا ہے حق ادا کرے ان چاروں شرطوں کے ساتھ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیں ہمیں بھی اپنا محبوب بنا دیں ہماری ماں بہن بیٹیاں جو گھر میں ہیں ہماری جو بیوی ہے اللہ سب کو ان کو بھی رابعہ بصری اللہ والی بنا دیں اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دیں ہمارے لڑکوں کو بچیوں کو بھی اللہ والا بنا دیں اے اللہ فضل فرما دے خاتمہ ایمان پہ فرما دے ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے اور یہ اللہ میں بھی اور ہم سب لوگ کو توفیق عطا فرما کے ہم فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کریں فکر عطا فرما الارم لگا کے سوئیں اے اللہ آپ ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیں اللہ فجر کی نماز میں جو کوتاہیاں کر رہے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجیے وصلی اللہ نبی جزاک اللہ خیر کتابیں تقسیم کر دیے